واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر عظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون تم پر رب کی اے مسلمانوں جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو اور اللہ کے عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے جب کہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کے جاننے والے ہیں اے ایمان والو تم للہیت کے ساتھ حق پر قائم ہو جاؤ راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمدہ نہ کر دے عدل کیا کرو جو پرہیزگاری سے متصل ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بہت باخبر ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو چھٹلایا وہ دو زخی ہیں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کر لینا چاہیے سامعین ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے عدل و انصاف سے کام لو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد رکھو اس دین عظیم اور اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو احسان عظیم اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کیا ہے اسے یاد دلا رہے ہیں اور اس عہد پر مضبوط رہنے کی انہیں ہدایت کر رہے ہیں جو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی تابے داری اور امداد کرنے دین پر قائم رہنے اسے قبول کر لینے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا کیا ہے اسلام لانے کے وقت انہیں چیزوں کا ہر مؤمن اپنی بیعت میں اقرار کرتا تھا چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے الفاظ ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم سنتے رہیں گے اور مانتے رہیں گے خواہ جی چاہے خواہ نہ چاہے خواہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے اور کسی لائق شخص سے ہم کسی کام کو چھینیں گے نہیں یہ روایت صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی ہے باری عز و جل کا ارشاد ہے کیوں ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رب تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں اور انہوں نے تم سے عہد بھی لے لیا ہے اگر تمہیں یقین ہو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آیت میں یہودیوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم سے رسول اللہ کی تابے داری کے قول و قرار ہو چکے ہیں پھر رسول اللہ کو نہ ماننے کے کیا مانیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکال کر جو عہد اللہ رب العزت نے بنو آدم سے لیا تھا اسے یاد دلایا جا رہا ہے جو فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے اقرار کیا ہاں ہم اس پر گواہ ہیں لیکن پہلا قول زیادہ ظاہر ہے سدی رحمہ اللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وہی مروی ہے اور امام ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی اسی کو مختار بتلایا ہے ہر حال میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے دلوں اور سینوں کے بھیدوں سے وہ اللہ بخوبی واقف ہے ایمان والو لوگوں کے دکھانے کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے حق پر قائم ہو جاؤ اور عدل یعنی انصاف کے ساتھ صحیح گواہ بن جاؤ بخاری اور مسلم میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دے رکھا تھا میری ماں عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو اس وقت تک مطمئن نہیں ہونے کی جب تک کہ تم اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ نے دریات فرمایا کیا اپنی بقیہ اولاد کو بھی ایسا عطیہ دیا ہے جواب دیا کہ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی اولاد میں عدل یعنی انصاف کیا کرو جاؤ میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بنتا چنانچہ میرے باپ نے وہ صدقہ لوٹا لیا یہ روایت بخاری اور مسلم وغیرہ کی ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا دیکھو کسی کی عداوت یعنی دشمنی اور ضد میں آ کر عدل سے نہ ہٹ جانا دوست ہو یا دشمن ہو تمہیں عدل و انصاف کا ساتھ دینا چاہیے تقوی سے زیادہ قریب یہی ہے ہوا کی ضمیر کے مرجا پر دلالت فعل نے کر دی ہے جیسے کہ اس کی نظیریں قرآن میں اور بھی ہیں اور کلام عرب میں بھی جیسے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے وہ انقیر القم اور جَ ہوا ازگا ازگ یعنی اگر تم کسی مکان میں جانے کی اجازت مانگو اور نہ ملے بلکہ کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے بس یہاں بھی ہوا کی ضمیر کا مرجع مذکور نہیں لیکن فعل کی دلالت موجود ہے یعنی لوٹ جانا اسی طرح مندرجہ بالا آیت میں یعنی عادل کرنا یہ بھی یاد رہے کہ یہاں پر اقرب و افعال تفدیل کا سیغا ایسے موقع پر ہے کہ دوسری جانب اور کوئی چیز نہیں جیسے اس آیت میں ہے اصحاب الجنت یوم خیر مستقر و احسن و اور جیسے کسی صحابیہ رضی اللہ عنہ کا عمر رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ انت افض و اغلط من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ڈرو وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں خیر و شر کا پورا پورا بدلا دیں گے وہ ایمان والوں اور نیک کاروں سے ان کے گناہوں کی بخشش کا اور انہیں اجر عظیم یعنی جنت دینے کا وعدہ کر چکے ہیں گو دراصل وہ اس رحمت کو صرف فضل ربانی سے حاصل کریں گے لیکن رحمت کی توجہ کا سبب ان کے نیک اعمال بنے بس حقیقتاً ہر طرح قابل تعریف و ستائش اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور یہ سب کچھ اللہ ہی کا فضل و رحم ہے حکمت و عدل کا تقاضہ یہی تھا کہ ایمانداروں اور نیک کاروں کو جنت دی جائے اور کافر اور جھٹلانے والوں کو جہنم واصل کیا جائے چنانچہ یوں ہی ہوگا پھر اپنی ایک اور نعمت اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں جس کی تفصیل یہ ہے صحیح بخاری اور مسلم نیز عبد الرزاق کی تفسیر میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ایک منزل میں اترے لوگ ادھر ادھر سایہ دار درختوں کی تلاش میں لگ گئے رسول اللہ نے اپنے ہتھیار اتار کر ایک درخت پر لگا دیے ایک عرابی یعنی مشرق دیہاتی شخص نے آ کر آپ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے سونت کر رسول اللہ کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اب بتاؤ کہ مجھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے رسول اللہ نے فوراً جواب دیا اللہ تعالی اس نے پھر یہی سوال کیا اور آپ نے پھر یہی جواب دیا تیسری مرتبہ کے جواب کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اب رسول اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو آواز دی اور جب وہ آ گئے تو ان سے سارا واقعہ کہہ سنایا عرابی اس وقت بھی موجود تھا لیکن آپ نے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے دھوکے سے رسول اللہ کو قتل کرنا چاہا تھا اور انہوں نے اس عرابی کو آپ کی گھات میں بھیجا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ناکام اور نامراد رکھا فالحمدللہ للہ اس عربی کا نام صحیح احادیث میں غورث ابن حارث آیا ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ کو اور آپ کے صحابہ کو قتل کرنے کے ارادے سے زہر ملا کھانا پکا کر دعوت کر دی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرما دیا اور آپ بچ رہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کعب بن اشرف اور اس کے یہودی ساتھیوں نے اپنے گھر میں بلا کر رسول اللہ کو صدمہ پہنچانا چاہا تھا ابن اسحاق رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنو نظیر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے چکی کا پاٹ قلعے کے اوپر سے آپ کے سر پر گرانا چاہا تھا جب آپ عامری لوگوں کی دیت کے لینے کے لیے ان کے پاس گئے تھے تو ان شریروں نے عمر ابنی جہاش ابن کعب کو اس بات پر آمدہ کیا تھا کہ ہم تو رسول اللہ کو نیچے کھڑا کر کے باتوں میں مشغول کر لیں گے تو اوپر سے یہ پھینک کر آپ کا کام تمام کر دینا لیکن راستے ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان کی شرارت و خباست سے آگاہ کر دیا رسول اللہ ماں اپنے صحابہ کے وہیں سے پلٹ گئے اسی کا ذکر اس آیت میں ہے مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے کفایت کرنے والے اور حفاظت کرنے والے وہی اکیلے اللہ ہیں اس کے بعد رسول اللہ بحکم باری تعالیٰ بنو نظیر کے یہودیوں کی طرف ماں لشکر کے گئے محاصرہ کیا کچھ مارے گئے اور باقی کو جلا وطن کر دیا